الحمد للہ مینو میرا پردہ میں سکول بیٹھا فیصلہ نہیں ہاں، اکثریت خراب ہے اچھا، خراب ہے اکثریت خراب ہے میاں میں رونا تے انگریز بڑیا کھڑا اندر اندر کد باہر تیرے حقیقت کو سمجھ آوے دا ہمیں بڑا جی ماں چوں چوں چوں نہیں جاندا تو تو تو تو تو تو انا میں ہاں۔ میں میں کھلو نہ دی کدوں کیتا کیتا دس جے ماں ماں تے تے اونوں کیوں کیوں پیا دو اگے اگے ہوندا او اسی اسی میری میری گل وہ دا یا کرنا گل سن یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کافر ساری کائنات تو بد ہے تو آخر مسلمانوں نے چنگا ہے تیرا کھ بچا میں مسلمانوں نے چنگا نہیں تو آپ آخر ساڈے تو چنگے جی یار کیویں اگے ٹی وی ادھر ٹی وی اصا بنایا کون نے بنایا فلم انہیں دیتی کیسا دیتی ساری بہن جبھی طور طریقے اپنا اپنا تعلیم جن سر نہیں آیا میں نہیں تعلیم حاصل کی میں نہیں پڑھایا میں نہیں پڑھایا میں نہیں پڑھا میں میں میں چلو میرے نال ڈبی دے دے دی فوٹو ہے کیوں پھلا جی؟ لین لین رہے جی۔ اوہو بھی معاشرے میںگی ہاراشرے گند لبڑنا پہ ایک خوشی نال ایک مجبور میں میں کیوں منا منا رہا کہ مجبو منو کہ رہ گند ساری کائنات نال لگ کے پھیلایا ہے اور سانو کہہ سہ جو سات خدا دی اقبال بھی مسلمان کرنا مسلمان مسلمان سکو لیے کرنا اقبال اقبال مخالف گل سمجھ اقبال پیر کے گیا اقبال خود کہہ ہے اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے ایسا سفال ہند سے میں نہ جام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودینا بے ضمیر غریبی میں نام پیدا کر اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مربت کے خلاف تو سا اقبال بھی فوٹو دیکھی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 ਕਈ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ اچھا یہ بذات خود خراب نے تو پھر انہوں دے نبی خراب ہو گے ہاں تو پھر بذات خود خراب کا مطلب دسو نیا کیا پانی دریا پلیت آتا ہے کہ باہروں شہر رل کے پلیت کر دی چ پلیت ہے یا شہر آ کے پلیت کر دی مسلمان ہمیشہ جڑا صاحب تو یار آسمان ایک منٹ قرآن ہاں۔ میری گل گل گل میں میں میں تو سے مغلاں دے دور انگریز او افراد سن سن نبی دا دا پتر پتر حضرت نو کافر ہے پھر وہی یار اصل سمجھ کو نہیں تواڈے سکول نے نے یار یار یار سی کرے میرے نال دے اپنی گل کر کہ جڑے میں میں سوال کیتا جا میری میری ہے ایک ایک ایک منٹ منٹ بابا اے دس ادھر ویکھو بہتے بندے پنڈ وچ چور کی چور بہتے آندے چوراں دا پنڈ ایک ادا بندہ چور ہوگا باقی سارے شریف ہو کا آخر گے کہ ایک ایک ہوا بندہ گل سمجھ ایک بندہ چور ایک بندہ دانی میں تینوں آنا کہ کتبا کا شہر ہوگا نا جیسے کتب بستے ہو اتنے بھی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 ایجنٹ نے میرے تے الزام ہے حقیقت دسو ادھر لگتے جی میرے نال لگے لگتا ہے کیوں جی انگریز دا ایجنٹ میرے نال لگو ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਜੇ ਕਿਉਂ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕੋਣ ਆ ਰਿਹਾ ਅਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਅਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਜੰਦਾ ਮੈਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਯਾਰ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵਹੀ ਤਾਰਾ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕੀ ਅੱਛਾ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਐਵੇਂ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜੋ ਅਮਰਾਤ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਬਣਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪੱਕਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਰੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਜੇ ਬਾਲਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰੀ ਮਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਜਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂ خالی مول بھی نہیں ہر بندہ اس گل سے مجبور ہے میں ਅੱਛਾ ਜਾਨੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਰਦਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਈ ਨੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਂਸੀ ਵਿਖਾਓ ਜਿੰਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਉਹ ਪਾਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ کوئی آخو گے شک شک برائی کی نہیں اتنے معاشرہ برا نہیں آ سکتا معاشرہ تباہ ہوا ماحول معاشرہ برباد کر دیتا تعلیم کیا اور نفس نفس اگر نفس انگریز کی تعلیم سے میں میں کہہ رہا بھی ایک ایک بندہ برا ہے ہے ہے یار یار بندے دے دے دے قوم قوم قوم کوئی فرق فرق فرق نہیں بڑے کرن دیا شعور پیا کہ کی جک بنی کھڑی ساری مان جیسے چلنے اج بڑیاں دے پردے بس ننگی رج دیتی ہے اگر بازار میں تین ہارے دیتے کچھ پوائی بیٹھا دی بہن پوائی بول فل پردہ کرنا تو تو دوائیاں دوائی مولوی لے کے کے میں میں تینوں بیچن بیچن بیچن والا والا والا والا والا کی کی ہے ہے ہے خریدن خریدن بنے گا دس ہاں؟ ایک ہویا تھی لگی کر بیچ رہا کون ہاں۔ ایمان دسو چلو چلو میرے کو ہاں۔ سچی دسیا جی کہ میڈیکل کے اندر ایسی دوائی ہوتی میں ڈاکٹر نہ ایک منٹ میں ایک ڈاکٹر نو پوچھا میں میں لئی سی سرفی کو میں ایک منٹ میں لئی میں میں سی کہ یار ڈاکٹر صاحب سچی دسی آ مریض جیسے اٹھنا ہے وہ اندر بھی استعمال کرنی ہے کہ باہر آئی ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਏ ਆਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਗਰ ਤਾਲੀਮ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ بیماریاں گا وسلم نے فرمایا گاؤں تاریخی نہیں نہیں شوگر دا نہیں جڑی جڑی شوگر بیماری دا نال ہے تساں لیاندی اس واسطے تو لیاندی ہیں تساں رنا ننگیاں انہاں نوں تھو تھو ڈاکٹر ہوندا او صاحب مدرسے مولوی چمڑیا مال مولوی چمڑیا ہوگا تو تہاڈی نتیجہ ہے یار دس مولوی سفر کرے تر چار مول مولوی کدھر مال مولوی سودا لینا تو توگ رن لگی کر دینا مولوی کدھر جائے آپ کا میں تسی بندے دے پتر قسم خدا دی کر کر کے جی نہ نہ مولوی مولوی مولوی تے تے اے عجیب گل اکھ دا دا ویکھیا ہمیشہ دل اثر کرتا ہے جدوں 24 گھنٹے رن ننگی کی کرے نہیں خراب ہاں۔ گل موکی ہوں ہوں ہوں کیا کیا سارے کافر ہو جائیے اگر میں برا ہو گیا تو سارے کافر ہو جائیے اپنی حکومت مولوی کا ایک حصہ ہے نا یار منٹ مولوی ہمیشہ ہر دور نبی پاک دے دور منافع کہہ سن کہ نہیں پتہ نہیں کہ مولوی جڑا چلائے مولوی کیا ایک منٹ مولوی چنگے بھی ہیں برے بھی ہیں چنگیاں بھی تو نہیں چن دینا میں ہے تو چارے پاسے رن ننگی ننگی ننگی کھڑی کوئی نہیں پھر پھر پھر وہی وہی گل گل نوکریا جاندا جڑی حقیقت نہ نہ نہ ہوے بس میرا یار پٹی کی نا میں میں ہنے ہنے چلنا چلنا ٹولا لے کے چلاں گا تے آکھنا اٹھو اٹھو پھر کلا چو ویکھ انہاں انہاں دی دی گولی کنی ہوئی بہ کر کسے چپا تھلے ٹھوکی کسے کلے خدا نہ خوف کرو تسا تسا تباہ کر ماریا آن کے تھی بہن کیوں کیا ایک دن میں نانی برخا پاؤں سی کہ نہیں ٹوپی والا چپڑی چوفیاں سکول سکول پردے دی ٹوپی والے برخے دی مخالفت یا حمایت مخالفت ہاں، چند بندے سارے نہیں بند تعلیم لو جب آ تو لا گئے عورت کلا ٹوپی والا برخا گئے تو اسی طرح جی ٹوکرے دوست نا حضرت صاحب پرستی کی یہ سورج جی نہیں میں سبزیاں کر رہا بس ایڈا چیٹا نگا انسار ڈاکٹری دائیا ہر ایک دو ننگی فوٹو حضرت میرے کو جی، اگر ڈبی کسی نے عورت کی فوٹو آئی ہاں؟ اسلام اسلام اسلام کھولے کھولے کھولے تا تا تا ننگی ننگی ننگی نکر پیٹو بھائی আমার পাল্টে আমার পাল্টে না করলে লাগি